عثمان بن عبداللہ بن محب نے بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا راوی حدیث اسرائیل راوی نے تین انگلیاں بند کر لیں یعنی وہ اتنی چھوٹی پیالی تھی اس پیالی میں بالوں کا ایک گچھا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے عثمان نے کہا جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا برتن پانی کا بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتا وہ اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو دیتی عثمان نے کہا کہ میں نے نلکی کو دیکھا جس میں موئے مبارک رکھے ہوئے تھے تو سرخ سرخ بال دکھائی دیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھیانوے